اور اے پیغمبر تمہاری قوم نے اس قرآن کو چھٹلایا ہے حالانکہ وہ بالکل حق ہے تم کہہ دو کہ مجھ کو تمہاری ذمہ داری نہیں سونپی گئی ہے